ہاتھ دے دو ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو بس پل شراپ میں بھی ہم کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے میں بھی ہم کھڑے ہوں گے اور تمہیں جنت میں لے جائیں گے سمجھا بلکہ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے سے ہیں نماز پڑھتا ہے وہ کہتے ہاں میں پڑھتا ہوں نماز ہو نماز کیوں پڑھتا ہے اگر نماز پڑھنی تھی تو پھر پیر کیوں بنایا تھا جب پیر بنا لیا تو اب نماز کی ضرورت نہیں ہے سمجھا نا ہاں وہ لوگ شفاعت قہریہ کا خیزہ رکھتے تھے پیچھے پاڑا اور مسئلہ علاقے کے اندر اور آج کے لوگ مشرق میں یہ بھی شفاعت قہریہ کا قائل ہے کہ اللہ پاک اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے اور بزرگوں کی مرضی پوری کرتا ہے بزرگوں کی مرضی پوری کرتا ہے اللہ مجبور ہو جاتا ہے ان کے آگے اللہ فرماتے ہیں جن جن ہستیوں کو یہ شفی کاری سمجھتے تھے کہ زوری زور خدا سے منوا لیں گے وہ ہستیاں قیامت مت کے دن ان کے کام نہ آئی کالو ولو انا کہیں گے وہ گم ہو گئے ہیں ہم سے کیا ہو گئے ہیں گم ہو گئے ہیں ہم سے اگر سوال ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے گم ہو گئے ہیں حالانکہ وہ بھی جہنم میں ہوں گے وہ بھی جہنم میں ہوں گے جہنم میں پڑے ہوں گے نا وہ بھی اور وہ بھی وہ کیسے گم ہو گئے مشرق ملا مشرق پیر سمجھا جو کہتے تھے کہ ہم سب کچھ کریں گے سمجھا دائی پھر گھر کی عبادت کی گئی تو جواب یہ ہے کہ وہ طبقات جہنم کے مختلف ہوں گے کیا ہوں گے گمراہ کرنے والے لوگ وہ اور طبقے میں ہوں گے اور گمراہ ہونے والے لوگ اور طبقے میں ہوں گے اور جو صحیح معنی میں بزرگ سے جن کو پکارا گیا وہ تو ہوں گے جنت میں سرے سے کچھ سمجھ آ رہی ہے اس لیے وہ کرے ہم سے گم ہو گئے اور دوسرا مانا جو اصلی مانا ہے وہ یہ ہے کہ گم ہو گئے کا مانا یعنی وہ ہماری مدد نہیں کرتے ہمارے علاقے میں بھی محاورہ ہے سمجھا اور میاں فلانے فلانے جو تیرا دوست ہے اس کو تیرا کام کروا دے سمجھا وہ تو جناب گم ہے نظر ہی نہیں آتا کئی دنوں سے کہتے نہیں کہتے وہ تو جناب گم ہے اس کو تو پتہ نہیں کہاں ہے گم ہونا کنایا ہے عدم نصرت سے گم ہونا کنایا ہے کس سے عدم نصرت سے مدد نہ کرنے سے اب مانا جہاں جی گیا بالکل کالو زلو انا کہیں گے گم ہو گئے وہ ہم سے یعنی وہ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہے بلم نکن ندو من قبل و شیا میری طرف دیکھو بلب من قبل و شیا کے دو مطلب ہیں سمجھو بات قیامت کے دن یہ مشرق مجرم لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے کئی ہیلے اور بہانے کریں گے جان چھڑانے کے لیے کئی ایک ہیلا یہ کریں گے کہ وہ قلعے سے جرم کا انکار کر دیں گے کہیں گے کلنا مشرق نیل نیلی ٹوپی والا تیرے پیچھے چٹی ٹوپی والا نیند بیٹھا کریں گے جی۔ ذرا اور ہٹا توجہ کرو ایک بہانہ وہ یہ کریں گے کہ جرم کا بھی انکار کر دیں گے کہیں گے ولہ ہے رب نا ماں ربا ہمیں تیری ذات کی قسم ہم نے کبھی شرک کیا ہی نہیں سمجھ رہے ہو انکار کریں گے تاکہ جرم چھوٹ جائے کسی طرح سمجھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے پھر الوم میں والا و تو کلے مونا سب کا شرد بیما قانو اللہ فرمائیں گے ہاں تم نے شرط نہیں کیا تو یہ جو نام ہے امال لکھا پڑا ہے یہ کہاں سے آ گیا وہ کہیں گے یہ تیرے فرشتوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے کیا کیا ہے ظلم کیا ہے ناجائز ہمارے آماد نامے میں یہ باتیں لکھی ہیں حالت ہم نے یہ کام نہیں کیے اللہ فرماتے ہیں پھر ہم تمہاری جان کو گواہ پیش کرتے ہیں اللہ پاک زبان پر مہر لگا دیں گے یہ چپ ہو جائے گی ہاتھ اور پاؤں اور آنکھیں اور کان بولنے لگ جائیں گے جو جو انہوں نے شرط کیے تھے جہاں جہاں گئے تھے جو جو گنا کیے تھے یہ آگاہ بولنے لگ جائیں گے سمجھ رہے ہو انشاءاللہ آئے گا اسی سورج کے اندر سمجھا پالو نے جلو جو میں لینا شہد تم آلینا وہ پھر اپنے آگاہ سے کہیں گے تم کیوں ہمارے خلاف گواہی ہی دے رہے ہو ہاں تمہیں کیا فائدہ ہوگا ہم جہنم میں جائیں گے تو تم بھی تو ہمارے ساتھ جاؤ گے آخر وہ کہیں گے انت اللہ الدی انت کا کل شہر جس رات نے دنیا میں تمہیں بولنے کی طاقت دی تھی آج اسی رات نے ہمیں بلوایا سمجھ رہے ہو تو وہ بہانے بنائیں گے یہ بھی وہی بات ہے میری طرف دیکھو پہلے کہیں گے غلو انا کیا کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے ہماری مدد نہیں کرتے وہ پھر ہوش آئے گا کہ یارو یہ تو ہم نے اعتراف کر لیا کیا کر لیا وہ بولو بھائی اعتراف کر لیا اعتراف کر لیا کہ باقی ہم شرک کرتے تھے لیکن آج ہمارے معبود ہم سے کیا ہیں گم ہیں کہیں گے نہیں نہیں ربا نہیں بلب نقل نہ دو شایا ہم نے کسی کو نہیں پکارا تھا دنیا کے اندر بات سمجھے نا پہلے کہیں گے نا گلو اللہ پھر جب ہوش آئے گی تو کہیں گے یہ تو ہم نے اقرار کر لیا اب پھر نفی کر رہے ہیں کہتے ہیں بلم نہ کل نہ دو من قبلو ہم کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے تھے ہم نے شرک کیا ہی نہیں وہ سن رہے ہو ایک مطلب تو اس کا یہ ہے یہ مانا کر لو پہلے بلم نہ کل نہ دو من قبل شیا بلکہ نہیں تھے ہم پکارتے تھے ہم اس سے پہلے یعنی دنیا کے اندر کسی چیز کو ہم دنیا کے اندر کسی چیز کو نہیں پکارا کرتے تھے بلب ندو پر یہ عبارت ہے تمہارے پاس یعنی ہم جواب دینے میں بھول گئے ہیں ہے کہاں ہے ہاشیہ پر ہے ہاشیہ پر دیکھو حضرت یعنی ہم جواب دینے میں بلکہ ہم نے تو دنیا میں کسی کو بھی نہیں پکارا تھا تائید لکھی ہے ولہ ربنا ما ماں بات سمجھ رہی دوسرا مطلب اب دوسرا مطلب سمجھا رہا ہوں بلم نکن قبل و شیاج ترقی ہے گلو انا سے کیا ہے یہ کیا ہے ترقی ہے پہلے کہا گلو انا ہم ان کو پکارتے تھے لیکن آج وہ ہم سے کیا ہو گئے گم ہو گئے بلم نکن من قبل و شیا یا اللہ ہمیں تو آج معلوم ہوا کہ جن جن ہستیوں کو دنیا میں ہم سب کچھ سمجھتے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ ہاں جن جن کو ہم پکارتے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ لا شے ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے ہم کہتے تھے مشکل کشا حاجت روا غوث سے آدم دستگیر لیکن آج انہوں نے کوئی کام نہیں کیا آج ہمیں معلوم ہوا کہ وہ تو لاشے ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو غلطی کرتے رہے ان کو پکارتے رہے کچھ سمجھ آیا ہے اب کرو مانا اس طرح کالو بلو انا کہیں گے وہ کہ گم ہو گئے وہ ہم سے بلکہ نہیں تھے ہم پکارتے تھے ہم من قبل اس سے پہلے یعنی دنیا کے اندر شاید کسی چیز کو کسی چیز کو کیا مطلب ہے اوپر عبارت جو ابھی تم نے پڑھی تھی وہاں یا نیچے بین سطور کہیں ہوگا اول مراد و ان موتن بھی اول مراد ہو اس کے ساتھ لکھو وہ جو ہاشیہ لکھا ہے نا اسی کے ساتھ لکھو دوسری سطح لکھتے جاؤ اوپر ہاشیے پر لکھو کہاں اوپر اوپر جو پہلی سطح ختم ہوگی جو دوسری سطح لکھو نیچے لکھو اس کے سطح کے نیچے اول مراد شے ان متدن بہی اول او او المراد مراد اول مراد شئے ان بہی وارن لکھ لیا اے بل تبین لنا اے بل اے بل تبین لنا الجوم اے بل تبین لنا الجوم اے بل تبین لنا الجوم انا لم نکن نہ بودھو انا لم نکن نہ فی دنیا فی دنیا شے ان جو تدو بے ہی لم نکن نابودو لم نکن نابودو فی دنیا شے ان فی دنیا شے ان یو بہی لم نکن من قبل جی ابھی جو تم نے عبادت رکھی ہے بل تبیا اليوم آج ہمارے لیے یہ بات واضح ہوئی کہ ہم نہیں تھے عبادت کرتے تھے ہم دنیا کے اندر کسی ایسی چیز کی جس کا کوئی اعتبار کیا جائے بے شے کوئی نہیں تھی وہ غیر موت ہی چیز تھی وہ سمجھا بلکہ نہیں تھے ہم پکارتے تھے ہم من قبل و آج سے پہلے یعنی دنیا کے اندر شیئن کسی چیز کو بات سمجھا گئی کتنی مطلب ہو گئے کتنی مطلب ہو گئے اب پہلا مطلب کیا تھا پہلا مطلب تھا کہ گلو انا میں اعتراف ہے اور بلم نقل میں انکار ہے سمجھ لو بھیا ایک بات سمجھ لی آئی بلم اللہ میں کیا ہے اعتراف ہے کہ ہم ان کی عبادت کرتے تھے لیکن آج گم ہو گئے اور بلم نقل ندو کے اندر کیا ہے انکار ہے کبھی اقرار کبھی انکار فرمایا کزال کا جو اللہ اللہ جی اس کی دو ہوئے کزال کا کی بھی پہلے عام مانا کر لو اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ کافروں کو یا گمراہ کرے گا اللہ کافروں کو چانک کے دن اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کر دے گا تو کبھی اقرار کبھی ہاں سمجھ رہے ہو نا جی کدال کا یل اللہ کے بھی دو معنی ہیں پہلا معنی لگ رہا ہے پہلی تو جی ساتھ کہ کبھی اقرار اور کبھی یہ تحیر ہے نا جی اللہ فرماتے اس طرح گمراہ کرے گا اللہ کافروں کو کہ کبھی اقرار کریں گے کبھی انکار کریں گے متحیر اور حیران اور پریشان ہوں گے دوسری توجہ مولانا رحم اللہ فرماتے کہ تدالیہ کا تعلیم ہے کاف مانا لام ہے سمجھا اور یہ بات شروع ہوئی ہے نا ابتدا سے او آیات اللہ انا حلوم الحمتہ رقو سے شروع ہوئی ہے نا بات تو یہ اسی طرف ہے لے گالے کا باوجہ اسی جدال کے باوجہ اسی جدال کے حکم نامے میں جھگڑنے کے اندر کی سے بجاتے گمراہ کر دیتا ہے اللہ کا فیض کو کل آپ نے پڑھا ہے کل پڑھا ہے یاد ہے دو قانون ہے ریب جو کرتا ہے تو دلال کے نیچے آتا ہے اور جو جدال کرتا ہے تو تباہ اور ختم کر دیا جاتا ہے یہاں کوئی بات آ رہی ہے باوجہ اسی جدال بل باطل کے جدال فی الحق کے گمراہ کر دیا کرتے اللہ خاصی ان کو کم تم اسباب سزا ہے ہاں مجھے جہنم میں پڑے ہوئے تھے زنجیر اور کیا نام ہے اپنا توڑ گزروں میں اور اس کے علاوہ گرم پانی یہ ساری سزائیں کیوں دی گئیں ان کے اسباب کیا ہیں اب اسباب کا ذکر ہے ہے اسباب سزا یہ تو عنوان ہے اور غال کم کا مشارلے لکھا ہوگا سزا کیا لکھا ہے سزا اور بنا کم تم تفراہ پر لکھا ہے سباب اول کیا لکھا ہے کرو مانا یہ سزا بس بب اس کی ہے جو تھے تم تفرہ تکبر کرتے تھے اکڑتے تھے تم زمین میں بغیر الحق کے نحق نحق کام پر غلط کام پر سمجھا باطل کام پر تم اکڑا کرتے تھے بغیر الحق سے مراد ہو و شرک و عبادت الاوسان ہے وہ شرک کو کھڑا ہے ہاں مسلم کا ہے عبادت الاسلام اب کبیر کبیر کا حوالہ ہے سمجھا بس اب اس کے جو تھے تم اکڑتے تھے تم زمین میں بغیر حق نہ حق بات پر نہ حق بات پر نہ حق بات پر تم اکڑتے تھے باغ کم تم تم نمبر دو میں سبب نمبر دو اور بسب اس کے جو تھے تم تکبر کرتے تھے تم تمرا نیچے لکھا ہوگا گاؤ فی تک رونا عباسی کے از عباسی شرک کے اندر تم تکبر کیا کرتے تھے عباسی کا حوالہ ہے حضرت اب یہاں سمجھنا ہے کہ تمرحون اور تفرحون کا کیا فرق ہے دو لفظ ہے نا جی، بھائی بیما کن تم تفرحون و بیما کن تمرا تمرحون تو لکھا ہوا ہے سر کو کہ سرا کا تعلق دل کے ساتھ ہے مرا کا تعلق جوارے کے ساتھ ہے کا تعلق اور مرا کا تعلق جوارے کے ساتھ ہے اس لیے بیما کن تم تفرہ کے نیچے لکھا ہے دل میں کیا لکھا ہے اور تمرہ کے نیچے کیا لکھا ہے جوارے کے ساتھ ہے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا گھسو تم دروازوں جہنم کو داخل ہو گو تم دروازوں جہنم کو ہمیشہ رہنے والے بھی جو جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہو گے تم اگر بڑا اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ مقبل میں آ چکا ہے اب اغلال و فی آنا کہ میں سننا سنارے یہ ضرور ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون من دون الله جی مکمل میں جو مکالمے ہو رہے ہیں وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ تو جہنم میں پہلے سے پڑے ہوئے ہیں جہنم میں پہلے سے پڑے ہوئے ہیں کبھی گرم پانی کا عذاب ان کو مل رہا ہے کبھی اپنا جو ہے وہ سردی کا کبھی آگ کا تو ادخلو اب پر جہنما کہا جائے گا ان کو دربار جہنم کو داخل ہو یہ کیسے ہیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جہنم کے اندر داخل نہیں ہوئے بعد میں اس گلو کو آپ نے میں کہا گیا حالانکہ پچھلا کلام جو ہے تو صاف بتا رہا کہ وہ جہنم کے اندر پہلے سے پڑے ہوئے ہیں سوال سمجھ آیا ہے جواب نیچے لکھا ہے کیلا قبل ظالے کا ہاں یہ بعض اوقات حضرت انسان ایک واقعہ بیان کرتا ہے نا تو بعض اوقات مقدم کو موخر موخر کو مقدم بھی کر دیتا ہے ایسے ہوتا ہے یہاں بھی ایسے ہے کہ یہ اد والی بات جو ہے یہ اس بات سے ہوگی پہلے صرف ذکر کے اندر موقع ہے ذکر میں کیا ہے خراب حقیقت کیا ہے مقدم ہے اد خلو کہا جائے گا ان کو پہلے اس واقعہ سے ان واقعات سے پہلے جب وہ جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے اس وقت ان کو کہا جائے گا خود خلو اب بابا داخل ہو وہ تم دروازوں جہنم کو داخل ہوگو کا مانا لکھا گھسو گھسو اور داخل ہو گو جہنم کے دروازوں کو سمجھا دیں ہمیشہ رہنے والے بیچ گے سب سے مسلم مت ضری مزمت جہنم ہے مذمت جہنم جہنم کی مذمت ہو رہی ہے بس بڑی بری جگہ ہے رہنے تکبر کرنے کی رہنے کی جگہ بڑی بندی ہے بس حسبر نواز اللہ حکم اب تسلی آ گئی نبی علیہ السلام کے لیے پیچھے پہلے حصے میں بھی تسلی تھی اب یہ اسی تسلی کا چاہے یادہ ہے اللہ حکم حضرت آپ بے شک وعدہ اللہ پاک کا کون سا وعدہ نصرت و غلبہ کا نصرت و غلبے کا وعدہ یہ حق بالکل سچا ہے یہ وعدہ ہو کر رہے گا اما نورے جنہ کا تخویف ہے دنیا بھی جن کا ہے دنیا کے عذاب کا ڈرا رہا ہے سال کے لیے پس اما ان ماں تھا نا سر کے اندر کیا تھا ماں فائدہ ہے جنا کا پس اگر دکھائیں ہم آپ کو کچھ وہ عذاب جو وعدہ دیتے ہیں ہم ان کو اگر ہم آپ کو دکھائیں یعنی آپ کی زندگی میں اور آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب آ جائے سمجھا او نہ فجن کا یا قبل ابھی فوت کر دیں ہم آپ کو یا قبل ابھی قبل ابھی کا کل میں لکھا ہوا ہے ہاں آپ کو ہم دکھائیں وہ عذاب جس کا ہم ان کو وعدہ دیتے ہیں یا آپ کو پہلے فوج کر دیں گے عذاب بعد میں آئے آپ کو پہلے فوج کر دیں اور عذاب یا آپ کو فوج کر دیں گے پھر بھی عذاب نہ آئے مجھے دونوں فوٹے مراد ہیں یا قبل ادین فوج کر دیں گے ہم آپ کو اوپر لکھا ہے خواب بعد میں نزول ہو یا نہ خواب بعد میں ہو یا نہ ہو سمجھا ہو یا نہ ہو کا جاؤ لیکن ہر حال و ہر احتمال پر لیکن ہر حال ہر احتمال پر پس طرف ہمارے واپس کیے جائیں گے ہماری طرف ان کا آنا ہے کہ ہم سے بھاگ نہیں سکتے ہم آپ کی زندگی میں ان پر عذاب نظر کریں یا آپ کو فوج کرنے کے بعد ان پر عذاب نازل کرے یا آپ کو فوت کرنے کے بعد بھی ان پر عذاب نہ آئے ہر حال میں انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے ہم ان سے نمٹ لیں گے پورا بدلا لیں گے ہم ان سے آپ فکر معنی کا خیال کرو بس اگر دکھائیں ہم آپ کو کچھ وہ عذاب جو وعدہ دیتے ہیں ہم ان کو یا قبل عظیم فوج کر دیں ہم آپ کو پھر بعد میں خواہ بعد میں مشغول ہو لینا یو رو جاؤں لیکن ہر حال بہ ہر طرف ہمارے واپس کیے جائیں گے یہ لوگ ہم ان سے خود ملیں گے بس میرا ارسلنا رسولا دلیل نقلی جلیل لکلی جمالی کل کا ہے اب اب روسول تمام چاروں کی ہے اور البتہ تاکید لفظ <clears throat> حضرت مجھ سے رہ گیا ہے بغیر الحق تھا نا بغیر الحق وہ شرک و عبادت السنع اس پر ایک لفظ مجھ سے رہ گیا یعنی شبہات واہیا جو ان کے مشرق پیروں نے ان کو بتائے تھے یہ لفظ مجھ سے رہ گیا یعنی شبہات واہیا جو ان کے مشرق پیروں نے ان بتائے تھے سمجھا کمزور اور گندے گندے شبہات جو وہ ڈالتے ہیں تو اس پر وہ اکڑے رہے اور توجہ نہ فرمائی اب آ جاؤ ارسلنا رسولا اور کافی بھیجا ہم نے کئی رسولوں کو میرے قبل کا آپ سے پہلے من ہم من پسند آ کا بعد تو ان میں سے وہ ہیں جو بیان کیا ہم نے ہم نے اوپر آپ کے اجمالن یا تفصیل اجمالن یا بیان کیا ہم نے آپ پر کرا کسی کا ذکر تفصیل سے آیا کسی کا ذکر اجمال سے آیا علاقے اچھا وہ مرحوم ملم نق خوشحال اور بعد ان میں سے وہ ہیں جو نہیں بیان کیا ہم نے اوپر آپ کے ان کا کوئی حال بیان نہیں کیا نہ اجمالی نہ تفصیلی کچھ بھی نہیں اوپر عبارت ہے اے ولم کر لا لکا حال الباقین اے ولم تز لا کا حال الباقین آج حاضر ہاں آپ کے لیے باقیوں کا حال ذکر نہیں کیا گیا اب یہاں لفظ ہے من من ہم ہم من لم نقصف علیک لیکن ہر حال دعوت سب کی ایک ہی تھی جی، ہاں؟ وہ تو کھانا پر ہے وہ اور چیز ہے شرارت نہیں ہے لکھو ہاشیے پر لکھو جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھیں عبارت کچھ لمبی ہے لیکن ہر حال دعوت سب کی ایک ہی تھی لہذا حاجات و مصائب میں حاجات و مصائب میں صرف اسی کو بھی بار سارے پیغمبر کچھ ہم نے بیان کیا ان کا ذکر اور اکثروں کا بیان نہیں کیا لیکن ہر ایک کی دعوت یہی تھی کہ اپنا معبود جو ہے وہ صرف اللہ پاک ہے اور کوئی نہیں ہے اس لیے آپ نے سر رسول جواب سوال مقدر جواب ہاں وہ بار بار حضرت سے سوال کرتے یہ موجہ دکھاؤ یہ موجہ دکھاؤ یہ موجہ دکھاؤ سمجھا اللہ نے فرمایا جتنی بھی پیغمبر آئے ہیں کسی کے اختیار کے اندر معجزات نہیں تھے اللہ جب چاہتا تھا تو معجزہ حاضر ہوتا تھا اور میرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بس کے اندر بھی نہیں ہے اس لیے لکھا ہے بما کان علیہ رسول پر یہ بات تمام میں مشترک تھی یہ بات تمام میں مشترک تھی اور نہیں تھا واسطے کسی رسول کے یہ میں بعید کا کر رہا ہوں نہیں تھا واسطے کسی رسول کے یعنی نہیں تھا کسی رسول کے اختیار کے اندر یہ کہ لے آتا کوئی آیت کوئی موجہ اللہ اللہ مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ یوں کہو بغیر اجازت اللہ پاک کے یا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ چون ہوں ابھی دن لأنهم اللہ کے غلام ہے اور اللہ کے مربوب ہے سمجھا اللہ رب ہے اب رب کی جب مرضی آتی ہے تو اس وقت وہ کرتا ہے سمجھا دکھاتا ہے اللہ بن اللہ پر کوئی اور عبادت ہے مگر صاحب حکم اللہ پاک فیضا جا امر اللہ خیال کرو حضرت جا آپ کے نیچے کیا لکھا ہے دنیا ہاں دنیا یہ آخرت آخرت طرف صحیح نہیں ہے یہ لگتا دنیا کا بس جب کے پس جب آ جاتا تھا حکم اللہ پاک کا جی نزول عذاب کا کون سا حکم نزول عذاب کا پر جب آ جاتا تھا حکم اللہ پاک کا نزول عذاب والا کو بالحق فیصلہ کر دیا جاتا ٹھیک ٹھیک کون ہوگا نیچے چرکا ہے عملی چرکا ہے اب میری طرف کو سمجھ لے گا فیصلہ دو قسم ہے حضرت کتنی قسم ہے علمی اور عمل علمی فیصلہ تو یہ کہ دلال کے ذریعے بتا دیا جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے یہ علمی فیصلہ ہے اور عملی فیصلہ یہ ہے کہ جو مجرم ہے اس کو سزا دی جائے اور اگر وہ قتل کا مستحق ہے تو اسے قتل کر دیا جائے ختم کر دیا جائے یہ عملی فیصلہ ہے دلائل کا فیصلہ تو پہلے دن سے ہو چکا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کہ دلائل اللہ کے پاس ہیں اور حق بھی یہی ہے کہ توحید بر حق ہے شرک غلط ہے توحید کی حقانیت شرک کی غلطی پر دلائل تو پہلے سے ہو چکے ہیں یہ علمی فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے یہاں عملی فیصلہ مراد ہے کہ عملہ مشرقین اور کفار کو تباہ کر دیا جائے مبحدین کو نجات دے دی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حق تھا اور یہ بات تھا سمجھ رہے ہو اس لیے جہاں بھی آئے گا نا قرآن پاک کے اندر یہ عملی کا لفظ لکھا ہوگا تمہارے پاس لکھا کو دیا کہ نہیں کہ عملی خیال کرو یہ سمجھ رکھو بات میں جب آ جاتا تھا حکم اللہ پاک کا تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے درمیان کل مت ہو نتیجہ ہے نیند چلتا نتیجہ مجرمین اور برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے وہاں اس وقت المبتل باطل والے مبتل جو باطل والے لوگ ہیں وہ ہلاک ہو گئے تباہ ہو برباد ہو گئے مطلب کہ ہنالے کا ہے نا ہنالے کا جو ہنالے کا کہتے ہیں اس میں مکان لیکن یہاں آریت زمان کے لیے لیا گیا ہے اصل میں یہ کیا ہے اتنے مکان ہے اور برباد ہو گئے اس جگہ پر یا اس وقت المبتل ہونا باطل والے اللہ دلیل توحید طریقہ اور پہلے اس اس سے دلائل بھی تو تھے نا صحیح کا ہے اللہ کی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا فرمایا تمہاری مسلحت کے لیے جانوروں کو تمہارے نشے کے لیے جانوروں کو پیدا فرمایا ترکبو منہا غایت جال کیا لکھا ہے غایت جال کیوں تاکہ تاکہ سوار ہو وہ تم منہا ان جانوروں سے بعد پر ان جانوروں میں سے بعض جانوروں پر تم سوار ہو وہ سمجھا تو منہا تا کوئی ہونا اور کچھ ان جانوروں سے کھاتے ہو تم کیا کرتے ہو ہاں یہ اونٹ بکری اپنا گائے وغیرہ یہ ہے نا نہیں اور سواری کے لیے تو ہے نا جانور بہت سواری کے لیے تو گدا بھی ہے سواری کے لیے گھوڑا بھی ہے سواری کے لیے اونٹ بھی ہے تو یہ سارے تو نہیں کھائے جاتے حرام ہے نا گدا اس لیے فرما منہا منہا ہاں کچھ ان جانوروں کو تم کھاتے ہو کچھ جانور وہ ہیں جن پر سوار ہوتے اور کچھ جانور وہ ہیں جن کو کھاتے ہو ولکم فیا منافع ہو اور واسطے تمہارے بیچ ان جانوروں کے اور منافع ہیں کیا ہیں اور منافع ہیں حضرت منافع کے نیچے چل ہے بال اون ہاں؟ اور ہے دودھ ہاں بال اون در نسل یہ سارے منافع ہیں سمجھا جانوروں کے بال جو ہیں ان کے ذریعے اپنا قالینیں وغیرہ بنتی ہیں اون سے کپڑے بنتے ہیں گرم اور ان کا دودھ پیا جاتا ہے اور ان کی نسل بڑھائی جاتی ہے یہ سارے کیا ہیں منافع والا منافع ہو اور واسطے تمہارے اور بھی منافع ہیں والے تب لوگ والے اور تاکہ پہنچو تم اوپر ان جانوروں کے چڑھ کر سوار ہو کر اوپر ان جانوروں کے حاجت ضرورت کو سمجھا نیچے لکھا ہے دینی و دنیاوی لکھا ہے دنیاوی اور تاکہ پہنچو تم اوپر ان جانوروں کے سوار ہو کر دینی دنیاوی حاجت کو فیس ہے تم جو تمہارے سینے کے اندر ہے جو سینے کے اندر چھپی ہوئی ہے ضرورت اس کو پہنچو سیوں حضرت حاشیے پر لکھا ہوا ہے سفر کے لکھے ہوئے لکھا ہوا ہے تفریحی سفر کون سا سفر ہے تفریحی سمے اور جس طرح کو لگا تفریحی سفر فرمایا کرتے ہیں ہاں کبھی اس مدرسے میں کبھی اس فساد مٹاؤ گے گھر میں یہ کر دو وہ کر دو یہ پکا دو سمجھا جب جی؟ فلانا کھانا دو ہمیں مہمان بن کے رہو گے آوارے پھرو گے گھر والے کہتے نکلے رہے پھر تم نکلتے ہو کہ جائیں گے چلو چلیں گے پھریں گے دیکھیں گے دورہ تفصیل بھی ہو جائے گا اور وقت بھی پاس ہو جائے گا ہاں؟ تفریحی سفر جنگی سفر لکھا ہے تجارتی سفر مذہبی سفر خانگی سفر سمجھا سر خان کی سفر ایک سفر نہیں لکھا ہوا تعلیمی سفر لکھ لکھ لکھ لو لو لو تعلیمی سفر تعلیمی سفر ہاں جی تفریحی سفر ہو گیا جہاد کے لیے سفر ہو گیا تجارت کے لیے ہو گیا مذہب کا کوئی کام ہے اس کے لیے ہو گیا خان کی گھریلو کوئی کام سال سفر ہو رہا ہے یا تعلیم کے لیے سفر ہو رہا ہے یہ سارے اخبار جو ہیں یہ حاجت ہیں میں داخل مانا اور تاکہ پہنچو تم اوپر ان جانوروں کے سوار ہو کر حاجت ضرورت دینی دنیا میں جو تمہارے سینوں کے اندر ہے کے نیچے کچھ انہی کی تخصیص نہیں کچھ نہیں ہے جانوروں کی تخصیص نہیں ہے اور اوپر ان جانوروں کے بھی بھی تو لکھا ہے اور اوپر ہے نا جانوروں کے بھی اور اوپر کشتیوں کے بھی تو سوار کیے جاتے ہو تو جس طرح جانوروں پر سوار ہوتے ہو تو کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو اور اوپر ان جانوروں کے بھی اور اوپر کشتیوں کے بھی سوار کیے جاتے ہو تو بجوری کم آیا اور ان کے علاوہ بھی کیا لکھا ہے دکھاتا رہتا ہے تمہیں آیات اپنی اپنی قدرت کے نشانات اپنی وحدانیت کے دلائل دکھاتا رہتا ہے وہ کون سے دلائل ہیں جو دکھاتا رہتا ہے لکھو گا کہ ہر مصنوع ہے کہ ہر مصنوع جو بھی بنی ہوئی چیز ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے نشانات کل پڑے رب العالمین پر ہر مسنو آیات اللہ تم پس کون سی اللہ کی نشانات کا انکار کرتے ہو تم انکار کرو گے تم آیات اللہ کے نیچے عدالت اللہ وحدانیت ہی عدالت وہ آیات جو اللہ کی وحدانیت پر جلالت کرنے والے ہیں جلالین کا حوالہ انکار کرو گے تم انکار کرتے ہو تم کیا انکار کرتے ہو انہا لیست من اللہ ہے انہا ہاں یہ بیٹا اللہ کی طرف سے نہیں یہ فلاں بابے نے دیا ہاں یہ پیسہ اللہ کی طرف سے نہیں فلاں پیر نے دیا سمجھا نہیں یہ انکار کرنا ہے اللہ کی آیات کا انہا لیست من اللہ ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے جلال افلان یسیرو فل عرد یاد آ تخوی دنیاوی چلتا ہے تخمین دنیاوی کا بھی یاد آئے پہلے حصے میں بھی تخلیف دنیا بھی تھی جہاں بھی آ رہی ہے اس کا یاد آئے آیا نہیں چلے پھرے یہ لوگ زمین کے اندر سجن دونوں کے نیچے چلتا ہے بس چاہیے جا کر دیکھا میں کیسا کانا کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے لیکن کیسا کہنا کے نیچے لفظ ہے بابا اس شرک کے باباجہ اس کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے کانو اکثر اب آپ کے پاس اسباب غرور لکھا ہے کہاں لکھا ہے لکھا ہے یہ کے بعد اسباب خلاصہ غرور سمجھا پا رہے ہو کل کے سبق میں گزر آیا ہے اسباب سلا غرور انسان کے غرور کے تین سبب ہیں کیا ہے غرور کے کتنے سبب ہیں انسان کو غرور پیدا ہو جاتا ہے قوت بدنیہ بھی سبب ہے غرور کا قوت مالیہ بھی سبب ہے کس کا اور پیسہ میسا زیادہ ہو تو انسان کو غرور آ جاتا ہے کثرت قوم جو ہے یہ بھی سبب ہے کس کا غرور کر کے میری قوم کے افراد بہت ہیں اور معبودان باطلا کا غرور بھی ہوتا ہے مشرق کو مشرق کو کس کا غرور ہوتا ہے ہاں اب دیکھو اب اب پر رہے موقع سے تھا انجام ان لوگوں کا جن سے پہلے گزرے کانو اکثر کانو ہاں ہے حالانکہ چلکا ہے اور دفاع سبب غرور نمبر اول دفاع طریقہ ہے لکھا ہوا وہ حادثے پر لکھا ہوا ہے تھے وہ زیادہ ان سے مشرقین مکہ سے وہ زیادہ تھے عدد میں گنتی میں اور عدد میں ان کی تعداد زیادہ تھی مشرقین مکہ سے وہ اشدا قوت نمبر دو قوت تلخا ہے قوت بندیا اور زیادہ مضبوط کا طاقت بدن کے لحاظ سے وہ زیادہ مضبوط تھے سمجھا آسارن سے نمبر تین کسرت مالیا سمجھا اور ادرو نشانات کے زمین میں پیسہ ان کے پاس بہت تھا اس لیے مکانات بہت تھے کوئی ایک کوسی لاہور میں ایک کراچی میں ایک پشاور میں ایک کوئٹہ میں سباب غرور نمبر چار چاہے عبادات معبودان باطلا عبادات ہاں، اصل اصل سبب جو ہے ہے وہ یہ ان کو ناز تھا معبودان باطلا کا فرمایا پس نہ دفاع کیا ان سے ماں قانون وہ اعمال جو تھے رات دن قسم کیا کرتے تھے ان اعمال ان کو ذرا بھی فائدہ نہ دیا نفی شفاعت یہ شفاعت پہلی کی نفی ہے وہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ زور زور خدا سے چھڑوا لیتے اللہ نے ان کو فائدہ نہ دیا میں دفاع کیا ان سے ان اعمال میں جو تھے رات دن پسند کرتے تھے ماں قانون سے کیا نیچے چمراج ماں قانون کے ماں سے مشرقین کا معبودان باطلا کو پکارنا نہیں لکھا ہوا ہاں؟ بس ٹھیک ہے مشرقانہ احماد بس صحیح لکھا ہوا ہے مشرقانہ اعمار وہ مشرقانہ احماد جو رات دن وہ ختم کیا کرتے تھے فلم خلم فلم مار جا تم رو پر جب آ گئے ان کے بعد واضح دلائل لے کر سارے شو بیمار اکڑے رہے وہ اس پر جو ان کے ہاں علم تھا ان کے ہاں جو علم تھا اس پر تکبر کرتے رہے اور اکڑے رہے اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی نہ کہتے جی توجہ بیما من العلم پر کیا لکھا ہے حضرت ہاں۔ علم سے مراد

اور دوسرا قول یہ کہ نہ بلکہ اس سے مراد ان کے مشرق مولویوں پیروں نے جو ان کو شبہات یاد کرائے ہوئے تھے نا سوالات غلط غلط شبہات واحجہ اور کمزور وہ مراد ہے وہ سن رہے اور غالیوں کے دلائل جو ہوتے ہیں نا وہ مراد ہے لیکن محکمہ فرماتے ہیں کہ اس کو عام بناؤ سب کا سب اس کے اندر داخل ہے نیچے نیچے عبارت ہے وہ نا سے المراد بل علم عقائد ہم عقائد ہم عقائد ہم ان کے ٹیڑھے ٹیڑھے عقیدے بشوبہ شوبہ ہو حمدا خیزہ تو بہ شہ ہو اور ان کے شبہات جو بالکل ذہن ہونے والے ہیں سیما جو اللہ کو بلمقدۂ والے معاد وہ جو مبدا معاد دونوں کے متعلق تھے رول مانی کا حوالہ ہے بارہ ان شبہات پر وہ اکڑے رہے وہرائے خراح چل کا ہے خرا اور اتر پڑا ان پر وہ آزاد جو تھے ساتھ اس سے مسکیاں کرتے تھے قلم مارا باسنا پر جب دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو کہ عذاب آ رہا ہے آمنا آنا بلہ کہنے لگے ایمان لائے ہم اللہ پاک پر ہر ہوئے اس کا جو اکیلا ہے جی کفرنا بما کننا ہی مشرقی اور انکار کیا ہم نے ساتھ ان ہستیوں کے جس سے ہم ساتھ اس کے اللہ پاک کے شریف کرنے والے ہم جن جن ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریف کرتے تھے ہم نے ان کا انکار کر دیا اور ہم اللہ پر اکیلے ایمان لے آئے کفرنا بیما کنہ دہی بیما کنہ دہی یہاں عبارت لکھی ہوئی ہے اجل اوسان التی اشرکنا ہم فل عبادت اجل اوسان التی اشرکنا ہم فل عبادت سمجھا سی نہ از قرس سلی وہ اوسان جن کو ہم نے عبادت میں شریک کر رکھا تھا سلم یبو جل ایمان و آج میں مقبولیت ایمان باس آج میں مقبولیت میرے دیکھو سمجھ لو بات یہ بار بار آئے گی بات ایمان دو قسم ہے ایمان یاس اور ایمان باس ایمان جاس اور ایمان ایمان جاس یہ ہے کہ انسان بیمار ہو گیا زندگی سے نا امید ہو گیا یقین ہو گیا کہ میں مر رہا ہوں اور وہ توبہ کر لے لیبے شرط سے اور ایمان قبول کر لے لیو وہ ایمان مقبول ہے اللہ کے ہاں وہ ایمان اللہ کے ہاں کیا ہے اسی طرح توبہ کر لے جب اس کر یقین ہو جائے تو میں مروں گا بچوں گا نہیں اور توبہ کر لے گناہوں سے تو وہ توبہ بھی کیا ہے مقبول ہے وہ ایمان موتبر ہے اور ایمان باس ایمان کہ اللہ کا عذاب شروع ہو گیا اللہ کا عذاب عذاب شروع ہو گیا اور عذاب مباشر ہوا تو انسان کہتے ہیں آمن تو آمن تو یہ ایمان باس جو ہے یہ مقبول نہیں ہے ایمان باس جو ہے یہ مقبول نہیں ہے اب دیکھو ان پر عذاب آیا عذاب کو انہوں نے دیکھا دیکھنے سے مراد عذاب مباشر ہوا تو انہوں نے شروع کر دیجیے ہم نے ایمان لایا لیکن اس ایمان میں ان کو کوئی فائدہ کیونکہ یہ ایمان کون سا ہے ایمان باس ایمان جات فائدہ دیتا اور بات فائدہ نہیں دیتا سمجھ رہے ہو اب مانا کرو نا تم فلم یا پوجن کرو عدم مقبولیت ایمان ایمان ہاں پت نہیں تھا نفا دیتا ان کو ایمان ایمان ان کا ایمان کا مانا تصدیق ہم فی دنیا میں تو ہی ہے تصدیق ہم فی دنیا اللہ کا اللہ کی توحید کی تصدیق کرنا دنیا کے اندر یہ حوالہ ہے ابن جریل کا سمجھا نہیں جب کہ دیکھا انہوں نے ہمارے عذاب کو عذاب دیکھا بنا عذاب لگنا شروع ہو گیا مباشر ہو گیا صرف دیکھنا مقصود نہیں ہے سنت اللہ ہے بیان سنت اللہ کیا لکھا ہے سنت اللہ کا بیان ہے اور یہ مفول مطلق ہے اس کو پھر سن اللہ ہو سنت نسل میں یہ لفظ سن اللہ ہو ہاں پھر سننا شیر کو گرا دیا گیا اور پھر مظہر کو مضاف کر دیا گیا مسائل کی طرف سنت اللہ ہے طریقہ ہے اللہ پاک کا وہ یہ کافی گزر چکا ہے اپنے بندوں کے اندر وہ صرح ہنال گل کا اور برباد ہو گئے وہ ہاں اور اس وقت کون برباد ہو گئے کون کافر برباد ہو گئے اس وقت یعنی بر وقت رویت عذاب اور لکھا یعنی ہے تو اب وہ کیا ہو گئے برباد ہو گئے برباد ہو گئے اس وقت کافی لوگ حضرت ہنالے کا جو ہے نا ہنالے کا ابھی پیچھے گزرا ہے کہ یہ ہے کس کے لیے مقام کے لیے لیکن اس سے آگے کو لیا گیا کس کے لیے مقام کے لیے اس وقت برباد ہو گئے کافی لوگ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں خاصرا ہونا کر جب عذاب آیا تو کافر برباد ہو جائے آیا تو کافر کیا ہو گئے حالانکہ کافر تو ہر وقت برباد ہے کافر تو ہر وقت برباد ہے عذاب آئے یا نہ آئے تو اس وقت کی تخصیص کیوں کی گئی ہے جواب یہ ہے کہ کافر ہر وقت خاصر اور برباد ہے لیکن اس کے خسارے کی وضاحت اس وقت ہوتی ہے جب وہ عذاب سے برباد ہے خسارے کی وضاحت اس وقت ہوتی ہے جب وہ عذاب کے ذریعے کیا گئے ورنہ پہلے تو وہ کروڑ کے اندر ہے کارے ہیں مربے ہیں کوٹیاں ہیں سب کچھ آ رہا ہے جا رہا ہے سمجھا کہ اس کی فر ہے بربادی کا وضاحت اور اپنا کھلا بربادی اس کی واضح اس وقت ہوتی ہے جب اونچا ہوتا ہے عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے نیچے لکھا ہے اے تبین خسران ہم لکل اے تبین خسران ہم لکل لہدن اس وقت ان لوگوں کا اپنے جو ہے بربادی واضح ہو چکی ہے کے لیے سمجھا بہم خاص رونا سی کل وقت کا بہم خاص رونا فی بالکل ڈالے گا حالانکہ وہ لوگ جو ہر وقت خاصر ہی خاصر ہیں ہر وقت تباہ و برباد ہیں من بسم روز الرحمن شیپال بجے واشنارے من الرحمن واشن كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا أعرض أكثر فهم لا يسمعون بحمد الله تعالى سورة هامي مومن ختم هو جديد حامی مومن کا مرکزی مسئلہ کا خدو اللہ پکار صرف اللہ کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل عقلیہ بھی دیے گئے اور دلیل نقلی بھی پیش کی گئی اور نہ ماننے والوں پر تخلیق دنیاوی بھی بیان کی گئی اور دلیل وہی بھی ذکر کی گئی اب اس کے بعد سورہ حامی سیدھا آ رہی ہے یہ دعوی صد اللہ مخلصین سنگھ علیہ الدین والا جو ہے یہ ساتوں حوامین کا یہی دعویٰ ہے ایک ہی دعویٰ چلے گا اور ایک ہی مضمون چلے گا ساری حوامین کے اندر ہر حامین جو ہے اس دعوے پر ایک شعبوں کا جواب ہے ہر حامین اس دعوے پر ایک شعبوں کا جواب ہے اب اس دعوے پر فض اللہ والے دعوے پر ایک شبہ ہوتا تھا سورہ حامین سیدہ نے اس پر جواب دیا گیا ہے سمجھ لو بات مسئلہ اللہ میں بھی یہ بات گزری ہے کہ آپ کہتے ہو کہ پکار اللہ کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے حالانکہ گھروں کے اندر ڈھیلے لگنا لگ جاتے ہیں ڈھیلے لگتے ہیں گھروں کے اندر پتھر لگتے ہیں بندہ بزرگوں کو پکارتا ہے پتھر لگنا بند ہو جاتے ہیں اسی طرح کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو بزرگ خواب میں آتا ہے کہتا ہے تو نے میری منت نہیں دی اس لیے تیرے اوپر مار پڑی ہے اور میں نے تجھے بیمار کر دیا ہے وہ منت دیتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح کوئی اور مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو بزرگ خواب میں آ جاتا ہے کہتا ہے میری منت دے دے تیرا کام ہو جائے گا سمجھا تو یہ چیز کیا ہے اگر بزرگوں کو پکارنا جائز نہیں ہے تو بزرگوں کے پکارنے کے ذریعے یہ فائدے جو حاصل ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں جواب اس کا وہاں بھی گزر آیا ہے اور یہاں اللہ نے سورہ فرحان سیدہ میں جواب دیا ہے وقب قرآن الحم مابین وما بماخلف یہ جنات اور شیاتین ہیں جو جو مقرر اور مسلط ہیں ان پر ان کا یہ کام ہے سارا کہ گھروں میں ڈھیلے مارتے ہیں اگر بزرگوں کو پکارا جاتا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں انسان سمجھتا ہے کہ بزرگ نے یہ کام کیا ہے حالانکہ بزرگ نے یہ کام نہیں کیا ہوتا اسی طرح یہ خواب میں جو آتے ہیں یہ بھی جنات ہوتے ہیں بزرگوں کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے بات نہیں ہے یہ اس سوال کا جواب آئے گا میری طرف دیکھو ابتدا صورت کے اندر دعوی توحید بھی آئے گا آ رہا ہے ان شاء اللہ کل بشر نسلوں کو مجھو ہا علیہ الن واحد کہ ایک ہی معبود ہے جس کی عبادت اور پکار ہے اور کسی کی عبادت یا پکار نہیں ہے اور اس دعوے توحید کو ثابت کرنے کے لیے چار دلائل عقلیہ آئیں گے اعلیٰ سبیل ترقی چار دلائل عقلیہ اعلیٰ سبیل ترقی اور جناب من چار شکوے آئیں گے کتنی شکوے آئیں گے چار وہ بھی اعلیٰ سبیل ترقی اور دوسرے اور تیسرے شکوے کے درمیان طریق تبلیغ کا بیان ہوگا کس کا بیان ہوگا طریقہ تبلیغ کا بیان ہوگا یہ پکے بند کر دیا سمجھ لو بات چار شکوے اعلیٰ سبیل ترقی اور تیسرے اور چوتھے شکوے کے درمیان طریقہ تبلیغ کا بیان ہوگا کہ تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے بات سمجھے اور تین شبہات کے جوابات آئیں گے کتنی تین شبہات کے جوابات آئیں گے چار دلائل عقلیہ آئیں گے اعلیٰ سبیل ترقی اور چار شکوے آئیں گے اعلیٰ سبیل ترقی دوسرے اور تیسرے کے درمیان طریقہ تبلیغ کا بیان کیا جائے گا اور ایک دلیل وہی آئے گی اور تین شبہات کے جوابات آئیں گے بموقع بموقع زجرات اور تخلیقات بھی ساتھ ساتھ چلیں گی انشاءاللہ شاء اب کرو مانا سب سے پہلے اللہ پاک نے تمہید بیان کی ہے تمہید لکھ ترغیب تنزیل من الرحمن الرحیم لکھا ہے تمہید مع ترغیب لکھا ہے یہ تمہید ہے ترغیب دینے کے لیے کہ لوگوں یہ کتاب معمولی نہیں یہ کتاب وہ کتاب ہے جسے رحمان اور رحیم نے نازل فرمایا ہے کیونکہ وہ بڑی رحمتوں والا ہے بڑی شفقتوں اور مہربانیوں والا ہے تو اس کی مہربانی کا تقاضا ہوا کہ اپنے بندوں پر مہربانی فرما دے اور ان کے پاس کتاب نازل کرے جس کو سمجھ کر وہ اس کی رضا کا راستہ اختیار کرے جو اس کی رحمت کا تقاضا ہے تو اس نے یہ عظیم الشان کتاب نازل فرمائی ہے پھر یہ کتاب یہ کوئی گنجلک اور مجمل نہیں بلکہ فصلت آیات ہو اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک کلمہ جو ہے وہ کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے جی اور پھر کیا ہے تمہاری زبان کے اندر ہے عربی زبان کے اندر ہے جسے تمہارے لیے سمجھنا بھی چاہے بالکل آسان ہے سمجھ رہے ہو یہ تنظیم ہے تنزیل من الرحمن الرحیم تنزیل کے بارے میں دو قول ہیں ایک یہ کہ تنزیل المبتدا ہے کتاب الفصلت اس کی خبر ہے ایک ترکیب تو یہ ہے اور دوسری ترکیب یہ کہ ہار مبتدا مقدر ہے اور تنزیل اس کی پہلی خبر ہے کتاب الفصلت دوسری خبر ہے یہ دونوں ترکیبیں ہیں تنزیل ان کے نیچے کیا لکھا ہے یاد ہے پچھلے حامی مومن کی ابتدا میں پڑھائے تھے انزال اور تنزیل کا میں نے فرق عرض کیا تھا اور من الرحمان کے نیچے لکھا ہے بیان منزل کیا ہے اور کتاب ان پر لکھا ہوگا بیان منزل لکھا ہے اب کرو مانا تنزیل من الرحمن الرحیم یہ تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے اس ذات پاک کی طرف سے جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے کیونکہ بڑا بڑا بڑا رحمان اور رحیم ہے اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ یہ کتاب نازل فرما دے تاکہ بندوں کو اس کی رضا والا راستہ معلوم ہو جائے اس نے رحم فرمایا کہ یہ کتاب نازل فرمائی ہے تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے رحمان کی طرف سے جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا کتاب یہ حضرت خبر ہے اور یہ منظم کا بیان ہے کتاب ہے عظیم الشان کتابوں کی تنویر جو ہے یہ کس کے لیے ہے تعلیم کے لیے ہے یہ کتاب ہے عظیم الشان فصلت آیا تو منزل طریقہ ہے منزل کی صفات کا بیان ہے یہ کیسی کتاب ہے کھول کھول کر بیان کی گئی ہے ایسے اس کی اس کی ایسے بالکل واضح ہیں اور بصحاف ہیں اس میں کوئی ابہام اور خفا نہیں ہے قرآن حال ہونا اس کا جو پڑھی گئی ہے میں سمجھایا تھا کہ قرآن کا منع ہوتا ہے پڑھا ہوا پڑھی ہوئی کتاب باقی کتابیں بھی پڑھی گئی تھی لیکن قرآن پاک کو چونکہ او کیا مت تک پڑھا جائے گا باقی کتابوں کی قرآن ختم ہو گئی ایک زمانہ تھا جب وہ زمان ختم تو قرآن ختم لیکن قرآن پاک جو ہے اس کی تلاوت اور اس کی قرآن کبھی ختم نہیں ہوگی کیا مت تک پڑھا جائے گا اس لیے اس کو قرآن کہتے ہیں قرآن حال ہونا آیات کا جو پڑھی ہوئی ہیں ہارا کے نیچے ہارا بیم منزل لکھان ہے اس منزل کتاب کی زبان کیا ہے وہ عربی زبان کے اندر ہے یعلمون مستفیدین من القرآن لکھا ہے مستفیدین من القرآن پیچھے سمجھایا ہوں یاد ہے یا نہیں تمہیں کہ قرآن پاک کے شاگرد بلکہ ہر کتاب کے شاگرد دو قسم ہیں ایک ہے مستفی دین اور ایک ہے غیر مستفی دین کچھ وہ ہیں جو فائدہ حاصل کرتے ہیں اپنے استاد سے اور اپنی اس کتاب سے اور کچھ وہ ہیں جو مستفید نہیں ہوتے محروم رہتے ہیں انشاءاللہ یہ دو لفظ آئیں گے مستفیدین من القرآن اور محرومین ان القرآن مستفیدین عن ان القرآن اور محرومین عن القرآن یہ مستفیدین دین کا ذکر ہے واسطے اس قوم کے جو علم رکھتے ہیں حضرت یہاں سوال ہوتا ہے پیچھے بھی سمجھایا ہوں سوال یہ ہے کہ قرآن سارے جہان کے لیے آیا یا صرف علماء کے لیے آیا ہے قرآن تو سارے جہان کے لیے آیا پھر قومی جالمون کی تخصیص کیوں ہے تو جواب اس کا آ گیا ہے کہ قرآن آیا سارے جہان کے لیے ہے لیکن استفادہ وہ لوگ کریں گے جو یا عموم ہے اس سے فائدہ وہ لوگ کریں گے جو ظالمون ہے اس لیے قومی ظالمون کے نیچے لکھا ہوا ہے اپنا نافع کیا لکھا ہے ہاں یہ نفع اس قوم کو دیں گے جو ظالمون علم رکھتے ہیں میری طرف دیکھو بکیا علماء کو فرماتے ہیں کہ ظالمون یہاں لازمی ہے کیا ہے بعد اوقات فیل متعدی کو بمنزل لازم سے قرار دے دیا جاتا ہے قل یس بلینہ ضال عمون ہاں جو علم رکھتے ہیں وہ اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہے سمجھ رہے ہو یہاں بھی علم کا مانا بقیہ علماء نے مطلق علم کیا ہے اور اسے لازمی قرار دیا ہے مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ضالع بے مانا یونیبون ہے بے مانا کیوں یہ تفسیر بل ہے کیا ہے تفسیر بل جس انسان کو صحیح علم آ جائے گا وہ انسان انابت اختیار کرے گا اور حق کو قبول کر لے گا انابت اختیار کرے گا اور حق کو جو آدمی ضدی ہوگا اس کو علم آ جائے گا پھر بھی وہ قبول نہیں کرے گا سمجھا قرآن سے نفع ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے دل کے اندر انابت اور رجوع الحق کا مزاج ہوتا ہے پیچھے بھی بار بار ہو آگے بھی آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دل کے اندر عناد اور ضد ہے وہ لوگ کبھی قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے تو یا جو ہے یا بے معنی یونیبون بون ہے مانا وہ لوگ جو جانتے ہیں یعنی انابت رکھتے ہیں اور اللہ کے کلام کی طرف اور حق کی طرف رجوع رکھتے ہیں کیونکہ علم صحیح کو انابت لا دینا ہے علم صحیح کو مطلق علم کو انعبت لا میں گے نہیں گی علم صحیح جب آیا تو انابت بھی خام خواہ آ جائے گی یہ تفسیر بل لازم ہے <clears throat> اب مانا کرو ذرا خیال کر کے لکھو قوم لازم بس اس قوم کے جو علم رکھتے ہیں گو مکلف سب ہی ہیں گو مکلف تو سب ہے لیکن فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو یا لمونا کا مانا یونی بونا رجوع رکھتے ہیں بس سے اس قوم کے یہ نفع اس قوم کو ہوگا جو یا لمونا علم رکھتے ہیں یعنی رجوع رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منیب ہے اور وہ ضدی نہیں ہے سمجھ رہے ہو بشیر و جی یہ قرآن پاک خوشخبری دینے والا ہے لکھا ہے ماننے والوں کو جن کو جو لوگ مان لیں گے ان کو خوشخبریاں سناتا ہے وہ نظیرہ اور ڈرانے والا ہے نہ ماننے والوں کو ڈرانے والا ہے نہ ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کو ڈراتا ہے اور نہ ماننے والوں کو خوشخبری دیتا ہے اکثر فہم لا یسما حضرت پہلے دو باتیں سمجھ لو بلکہ تین باتیں پہلی بات کہ یہاں دو درجوں کا ذکر ہے کتنی درجے ایک درجہ ہے اے آر کیا ہے اور دوسرا درجہ ہے عناد اور زد کتنی درجے ہیں دو پہلا درجہ کیا ہے میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں گا آپ نے کوئی بات کہی واد کیا یا درس دیا یا کوئی بات کہی اب اگلے بندے جو ہیں مخاطب اور سامعین کچھ تو وہ ہوں گے جنہوں نے آپ کی بات کو سنا اور قبول کر لیا سنا اور کچھ وہ ہیں جو اے کر کے چلے گئے چپ کر کے انہوں نے آپ کی بات کی طرف توجہ نہ کی چپ کر کے چلے گئے اے ہے یہ منہ موڑ لیا اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ صرف اے نہیں کرتے بلکہ آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ شروع کر دیتے ہیں کیا شروع کر دیتے ہیں بات مباحثہ اور عناد اور زد شروع کر دیتے ہیں تو اے آراز کا درجہ کم ہے عناد کا درجہ اے اراض یہ ہے کہ بندہ بات کو قبول نہ کرے چپ کر کے چلا جائے یہ کیا ہے عناد اس سے دیا جائے کہ اے تو کرتا ہے پر آگے جھگڑا بھی شروع کر دیتا ہے زد بھی شروع کر دیتا ہے عناد شروع کر دیتا ہے ارادہ ہاں، پر لکھا ہوگا درجہ اولا کیا لکھا ہے گا قریب بالکل آرد اکثر بکالو قلوبنا اس پر کیا لکھا ہے درجۂ ثانیہ اناد بات سمجھ رہی ہے اچھا سمجھ اور بات سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہے رحمان و رحیم کی نازل کردہ کس کی نازل کردہ ہے اور عظیم الشام کتاب ہے جس کی تمام آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں کوئی اس میں ابہام اور خفا بھی نہیں ہے اور وہ بشیر اور